حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا نماز اور تمہارے مملوک سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اٹھانوے